الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل المتقين سبحان ربك رب العزة اللہ وسلام على على على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اللهم صل صل سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد وعلى آل وبارك وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انما يتقبل الله من المتقين بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے قبول عربی کا ایک لفظ ہے لسان العرب میں لکھا ہے کہ من قبل الشیء کسی چیز کو لے لینا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں خدا احسن ما عملو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو اللہ قبول کر لیں یعنی نیک اعمال قبول ہو جائیں گے اور جو اخلاص والے اعمال نہیں ہوں گے وہ رد کر دیے جائیں شریعت کی اصطلاح میں قبول کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کہ عمل کا ٹھیک ہو جانا جیسے حدیث پاک میں ہے لا تقبل سلا تو آحد کم حتى دسا تم میں سے کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک دوبارہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے تو یہاں قبول کا اصطلاحی معنی صحت عمل کہ عمل ہی تب ٹھیک سمجھا جائے گا اب کوئی آدمی بے وضو کھڑا ہو کے کہہ دے میں نے تو جی ساری نماز پڑھی تو شریعت کہے گی کہ آپ کی نماز ٹھیک ہی نہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے نجومی کے بارے میں کہا جو لوگ کاہن ہوتے ہیں مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں شریعت نے منع کیا اس لیے کہ انسان ان چیزوں میں لگ کر اللہ کے یقین کو کمزور کر بیٹھتا ہے اس پر ہر وقت ڈر اور خوف رہتا ہے مختلف چیزوں کا تو شریعت نے جڑ کاٹ لی کہ تم نجومیوں کے پاس جاؤ ہی نہیں حدیث پاک میں ہے من آتا لم تقبل لم تک اربعین سلا جو آدمی کاہن ہو چالیس دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی غلام ہو اور وہ بھاگ جائے تو فرمایا ایزا آبی کل اگر غلام بھاگیا لم تقبل لہو فلا تم تھکتا یار جیا الا موالی ہی جب تک وہ اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا اس کی نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا دوسرا معنی قبول کا ہے کہ انسان کو کوئی چیز اچھی لگے پسند آ جائے جب پسند آ جاتی ہے تو آدمی اس چیز کو لے لیتا ہے نکاح کے موقع پر جب دلہا سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو آگے سے کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا یہاں قبول کا مطلب کہ چیز اچھی لگی اور انسان نے اس کو لے لیا یہی معنی یہاں لیا جائے گا کہ یا تقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے عمل قبول کرتا ہے چنانچہ مفردات میں علامہ راغب اسفہانی لکھتے ہیں التقبل یہ لفظ جو ہے یہ باپ تفا میں سے ہے قبول واجہ الجن ثوابن کل ہدیہ جیسے ایک آدمی کسی کو ہدیہ پیش کرتا ہے ثواب کی نیت سے اس بندے کا ہدیہ لے لینا اس کو قبول کہتے ہیں اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے اگر اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا شریعت کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ تعالی بھی بندے کا وہ عمل قبول کریں گے اس کو قبولیت کہتے ہیں یہ ایک مستقل چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کیونکہ جب تک کوئی عمل قبول نہ ہو اس عمل کا انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا کئی مرتبہ اچھی چیز ہوتی ہے آپ نہیں قبول کرتے مثال کے طور پہ آپ پھل کی دکان پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے سیب خریدے وہ آپ کو کہتے ہیں جی میرے پاس بڑی اچھی قسم کے انگور آئے ہوئے ہیں آپ انگوروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں وہ دیکھنے میں بہترین پکے ہوئے تیار ہیں خوبصورت ہیں لگتا ہے کہ میٹھے بھی ہوں گے صفات سب موجود ہیں آپ کا موڈ نہیں ہے آپ اس پر ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں جی نہیں مجھے نہیں لے اب باوجود اس چیز میں خوبیوں کے آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس لیے عمل کا صحیح ہونا ایک درجہ اور عمل کا اللہ تعالی کو پسند آ جانا یہ دوسرا درجہ یہ وہ غم ہے جو نیکوں کو لگا ہوتا ہے وہ تھراتے رہتے ہیں وہ کانپتے رہتے ہیں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ایک عورت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی بہت لکھی پڑی تھی خوبصورت حور پری تھی عقل مند تھی اللہ نے اس کو عقل شکل ہر نعمت سے نوازا تھا اور اس کو طلاق ہو گئی تو باوجود اس کے پاس وہ سب چیزیں ہیں جو ایک بیوی کے پاس ہونی چاہیے ہم ان کو پسند ہے خوبصورت عورت کو ہو گئی اور آپ نے کئی دفعہ یہ بھی سنا ہوگا کہ عورت بالکل انپڑھ ہے لکھنا نہیں جانتی شکل کی بھی عام ہے مالی اعتبار سے بھی عام گھرانے سے ہے مگر خامد اس کے ساتھ کچھ اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں راج کرتی ہے قبول ہوگی ایک دلہن کو اس کی سہیلیاں شادی کے موقع پہ تیار کر رہی تھی زیور پہنا رہی تھیں اور میک اپ کر رہی تھیں اس دوران اس کی کسی سہیلی نے کہہ دیا کہ تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو تمہیں یہ سوٹ بڑا سج رہا ہے اور زیور تو کیا بات ہے جب اس کی سہیلی نے تعریف کی نا تو دلہن کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے تو سہیلی گھبرائی کہ مسئلہ کیا پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو تو دلہن نے جواب دیا کہ آپ تو میرے حسن و جمال کی اتنی تعریفیں کر رہی ہیں لیکن جس خامن کے پاس میں جا رہی ہوں اگر اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام آئیں گی لوگ ہمیں نیک سمجھیں متقی سمجھیں عبادت گزار سمجھیں عارف باللہ سمجھیں لیکن اگر ہم اللہ کو پسند نہ آئے تو لوگوں کی تعریفیں کس کام تو یہ اہم بات ہے نا کہ ہم کیسے ایسی زندگی گزاریں کہ اپنے مالک کو پسند آ جائے اس کو قبولیت کہتے ہیں چنانچہ عطا اللہ سکندری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عارف گزرے ہیں اسکندریہ میں پیدا ہوئے پلے بڑے پھر مصر میں جامعہ الحضر کے استاد بھی رہے بہت حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے ان کی باتیں آج کتب کے اندر ریفرنس کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں تو اپنی ایک بات میں وہ یوں لکھتے ہیں توجہ فرمائیے گا فرماتے ہیں روباما فتح لکا باب تعلی کبھی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تاعت کا دروازہ کھول لیا جائے وما فتح لکا باب القبولی لیکن تمہارے اوپر قبولیت کا دروازہ نہ کھولا جائے اب اس کی مثال اگر سننی ہے شیطان اسی ہزار سال اس نے عبادت کی چپا کوئی ایسا نہیں تھا زمین کا جو اس نے چھوڑا ہو سجدہ نہ کیا اتنا سر جھکایا تو اطاعت تو کی نا اس نے مگر قبولیت تو نہ پا سکا تو عمل کرنا ایک بات عمل کا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جانا یہ الگ بات جب تک اس کی فکر نہیں لگے گی جب تک انسان اس بارے میں فکر مند نہیں رہے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے مانگے تب جا کے قبول ہوگا چنانچہ فرماتے ہیں کہ لو لا جمیل سدری ہی اگر اس کی ستاری خوبصورت نہ ہوتی لم یکن عمل اہل للقبول کوئی عمل بھی قبولیت کے قابل نہ ہوتا اگر عمل ہوتا ہے قبول تو اللہ کی صفت ستاری کے صدقے ہوتا ہے اب یہ ایک عجیب سی بات آ گئی مگر اس بات کو ذرا سمجھیے امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنے مکتوبات میں کہ انسان جتنی یکسوئی کی عبادت کر لے جتنا دل لگا کے عبادت کر لے خوشو اور خضو سے عبادت کر لے اس کی عبادت کبھی بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہو سکتی وہ وہ سبحان ہوا تعالی ورا الورا وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے اس سے بھی بلند ہے اس سے بھی بلند ہے ہم اس کھیت کی کاجر مولی ہیں کہ ہم اپنی بات کریں سنیے ذرا سید الانبیاء سید الانس والجان سید الملائکہ محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک مرتبہ یوں فرمایا ماں ابدنا کا حق کا عبادت اے اللہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا امام بونی پر رحمت اللہ علیہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی حرم تشریف لے گئے طواف کیا مقام ابراہیم پہ دو رکت نفل پڑھ کر یہی دعا مانگی ماں ابدنا کا حق کا عبادت جس بندے نے چالیس سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ساری رات اللہ کی عبادت میں ہمسائے کے بچے ان کو چھت کا مینارہ سمجھتے تھے کتنا لمبا قیام کرتے تھے وہ بزرگ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے کہتے ہیں ماں کا حق کا عبادت اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کرتے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان تو عبادتیں قبول تو کیسی ہوتی ہیں بھائی اس کی بھی مثال سن لیجئے آپ نے اپنے بچے کو عبداللہ کو اسکول داخل کروایا ابتدائی دنوں میں آپ اس کو اسکول سے لے کے آئے وہ آپ کو کہتے ہیں ابو میں نے گنتی لکھنا سیکھی آپ کہتے ہیں دکھاؤ وہ ایک صفحہ آگے کرتا ہے جس پر جگہ جگہ سیائی لگی ہوتی ہے اور لائنیں بالکل ٹیڑھی اور گنتی ایسی لکھی کہ سمجھ ہی نہیں لگتی مگر جو شفقت آپ کو بیٹے کے اوپر ہے آپ اس کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام کے طور پہ لے دیتے ہیں اب یہ جو اس بچے کو آئس کریم کا انعام ملا یہ خطی کے بدلے نہیں تھا اگر لکھائی کو دیکھتے تو یہ تو دیکھنے کے قابل نہیں مگر باپ کی محبت ہے وہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ سٹیکنگ کی اس نے ایفرٹس کی اس نے لہذا اچھا نہیں بھی لکھا پھر بھی انعام دے دیتا ہے بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں ہماری عبادت ہرگز اللہ تعالی کے شایان شان نہیں ہوتی مگر ان اللہ بنا سے لاروف الرحیم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رعوف اور رحیم ہے وہ بندے کی پین ٹیکنگ کو دیکھتے ہوئے محنت کو دیکھتے ہوئے جیسا بھی عمل ہوتا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما دیتا ہے اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اگر ہمارے اعمال قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے تو پھر ہمیں قیامت کے دن اس کا بدلہ کیا ملے گا اس لیے یہ فکر کا لمحہ ہے چنانچہ فرمایا لئی سک سبیلا الا مسوبت اللہ ہر تات یعنی ہر عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ کو وہ راضی کر پائے اور اللہ اس پر بندے کو اجر عطا فرمائے ہر عمل ایسا نہیں ہوتا اور ایک جگہ فرماتے ہیں لا ابرات بتا آتی لم يسحبها قبول اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں جس عمل کے ساتھ قبولیت نہ ہو وہ عمل کا کیا فائدہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اس لیے اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں اب یہاں پر ایک سوال ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جنت میں جو داخل ہوگا وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہوگا انسان جو جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا چنانچہ نبی علیہ صاف اسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا لا يدخل خلو آہدم امل الجنہ تبرانی شریف کی روایت ہے جابد لانو اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں تم میں سے کسی بندے کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا ولا یو من النار نہ اس کو جہنم سے نکالے گا ولا انا نہ مجھے اللہ بے رحمت من اللہ تعالی ہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں جنت لے جائے گی اور جہنم سے نکالے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ادخل الجنت بما تم تعملون تم جنت میں جاؤ اپنے عملوں کی وجہ سے تو قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ جنت میں جاؤ عملوں کی بنا پر اور حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے نہ جنت جائے گا نہ جہنم جائے گا ہاں اللہ کی رحمت اس کو جہنم سے نکالے گی جنت لے جائے گی تو حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے اسی لیے ایک حدیث کو پڑھ کر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے جب تک تمام احادیث سامنے نہ ہو دوسری حدیث میں نبی علیہ اسلام نے بتلا دیا کہ دخول الجنت بے فضل ہی جنت میں داخل ہونا اللہ کے فضل سے ہوگا و دارا جات بے حسب اور جو درجے ہوں گے وہ اعمال کے حساب سے ہوگا نقش دخول جنت میں داخل ہونا وہ اللہ کے فضل سے ہو اور ولی مما عمل سب کے درجات ان کے عملوں کے بقدر تو درجات عمل کی بنا پر اور جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کی بنا پر چنانچہ حدیث پاک میں لئی یاد فلا آحد نیل جنتا میں عمل ہی تم میں سے کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک اور حدیث مبارکہ توجہ سے سنیے ان اللہ عز و جل یقول للجنہ اللہ تعالی نے جنت سے یہ فرمایا انت رحمتی تو میری رحمت ہے ارحم و بیکی من اشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے اس پر رحمت کر دوں گا اب اس پر علماء نے بہت بہت خوبصورت تفصیل بیان کی ہے کہ آدمی جنت میں کیوں نہیں جائے گا اپنے عملوں کی وجہ سے چنانچہ لمبی تفصیل میں پڑھنے کی بجائے صرف ایک بزرگ کی بات یہاں نقل کر دیتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تحقیق یہ ہے کہ ان توفیق کا من عمل رحمت اللہ جو انسان کو عمل کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے وما توفیقی اللہ باللہ بھائی مشین بجلی کی چل تو رہی ہے لیکن مین سوئچ جس کے ہاتھ میں ہے اس کی مرضی ہے نا کہ مین سوئچ آن کرے تو چلے ورنہ موٹر بھی ٹھیک پمپ بھی ٹھیک پانی نہیں نکلے گا کیوں جی پیچھے سے بند کر دیا ہے تو توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے تو جب عمل کی توفیق ہی اللہ نے دی تو سبحان اللہ معاملہ تو پھر اللہ پر پہنچا فرماتے ہیں ولولا رحمت اللہ ما حسل المان واط الحسل و بےحد نجات اگر اللہ رب العزت کی اس بندے پر رحمت نہ ہوتی نہ یہ ایمان حاصل کر پاتا نہ عمل کی توفیق ملتی تو پھر اس کو جنت کیسے مل جاتی ہے تو ملی تو کس کی وجہ سے ملی اللہ کی رحمت کی وجہ سے دوسری دلیل قائم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان مناف العبد سید جب کوئی غلام ہوتا ہے نا تو اس غلام کے جتنے منافع ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے وہ کس کے ہوتے ہیں اس کے تو ہم تو اللہ کی ملک ہیں تو غلام سے بھی ایک درجہ آگے تو ہم اگر اعمال کریں گے بھی تو یہ ملک کس کی ہوئے اللہ کی وہ ہو مستحق پنل مؤ اب دیکھیں غلام ہے اور وہ غلام آپ کے گھر میں کام کرتا ہے غلام جو ہوا اس نے تو کام کرنا ہے اب اس غلام کو کام کرنے پر آپ انعام دے دیں اپنی طرف سے تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا آپ نے جو انعام دیا یہ آپ کی اس کے اوپر مہربانی ہوئی تو اللہ رب العزت نے بندے کو عمل کی توفیق بھی دی اور بندے نے عمل کیے اب ان عملوں پر جنت کا عطا کر دینا یہ مالک کا اپنے بندوں کے اوپر احسان ہوتا ہے ورنہ تو بندے اس بات کے مستحق تھے کہ ساری زندگی عبادت کرتے ہیں وہ مملوک ہیں وہ اللہ مالک ہے چنانچہ فرماتے ہیں فمہ ما علیہ من الجائی جو بھی نعمت اس کو بدلے میں اللہ کی طرف سے ملی فہو من فضل ہی وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے اور پھر تیسری دلیل عجیب قائم کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ فانی ہے اور جنت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے تو فانی عملوں پر کبھی بھی کوئی بندہ باقی رہنے والا جنت کا حقدار نہیں بن سکتا اگر اس کو اللہ نے ہمیشہ رہنے والی جنت دی تو یہ اپنے فضل کی وجہ سے ان اعمال تاط کانت فی زمن یسی والثواب ثواب لا فدو فل ان عام الزی لا ین فدو فی جزا فدو بال فضل لا الاعمال لہذا جنت جو ملی یہ امال کے مقابلے میں نہیں ملی یہ اللہ کے فضل سے ملی بلکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے آپ ایک مثال سن لیں آپ کے پاس ایک سیب ہے آپ اس کو فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے آپ بڑے ظالم میں جی فریزر میں رکھ دیا آپ اس کو اٹھا کے چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی آپ نے بڑا ظلم کیا بھئی آپ مالک ہیں مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی مملوکہ چیز میں کہ جو مرضی کرے اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں وہ چاہیں تو جنت میں رکھ دیں اور وہ چاہیں تو جہنم میں ڈال دیں دونوں صورتوں میں ظالم کوئی نہیں کہہ سکتا چنانچہ حدیث پاک میں ہے لو انب اہل سماواتی ہی و ارض ہی لازب ہوں غیر ظالم مل اگر اللہ تمام اہل آسمان اور زمین کو سزا دے عذاب دے تو عذاب دینے کے باوجود ظالم کوئی نہیں کہہ سکتا ولو راہم اور اللہ اگر ان پر رحمت کر دے کان رحمت ہو خیر اللہ اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تو معلوم ہوا کہ اعمال ہمیں کرنے ہیں اور پھر قبولیت کے لیے فکر مند رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے چونکہ نماز پڑھ لی چاہے نماز کے اندر دنیا کا خیال رہا چاہے کاروبار کا چاہے کسی بندے کا اب جی اللہ پہ لازم ہو گیا قبول کرے ایسی بات نہیں عمال کرنا ایک قدم اور اس کی قبولیت کی فکر ہونا دوسرا یہاں تک بات سمجھ آ گئی اب کچھ علامات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل قبول تو وہ علامات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کیوں جی کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمارے عمل قبولیت کے مقام پر پہنچے کہ نہیں پہنچے سنیے ذرا من علامات قبول الاعمال سب سے پہلا موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنہ سننا جو بھی عمل آپ کریں شریعت کے مطابق ہو سنت کے بالکل مطابق یہ قبولیت کی پہلی شرط اگر کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں آپ کا جی چاہا جی آج تو فجر میں میری طبیعت بڑی انشرا والی ہے میں آج چار رکعت نماز پڑھتا ہوں تو چار رکعت آپ نے بڑے خوشی و خزو سے پڑھے تو کیا قبول ہو جائیں گی نہیں نہ ہوگی اس کا مطلب یہ کہ پہلی شرط کہ عمل اگر ہو تو شریعت کے مطابق ہو اس کو کہتے ہیں میزان للعمال آمال فی ظاہر یہ ظاہر میں کسوٹی ہے امال کی جس عمل کو دیکھنا ہے قبولیت کے قابل ہے یا نہیں اس کو سنت پہ تولو اگر سنت کے مطابق تو قبولیت کے قابل ہے یہ پہلی شرط پوری ہو گئی اور اگر سنت کے خلاف ہے تو پھر قبولیت کے قابل نبی شام نے فرمایا من احدا فی امر نا ہاضا مالی منه فهو رد جس نے دین میں ایسی بات پیدا کی جو اس میں نہیں تھی وہ بات مردود وہ کام مردود ہو جائے گا آپ نے دیکھا نا کئی مرتبہ لوگ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اوپر برینڈ نیم پڑتے ہیں مہر لگی ہوتی ہے اگر برینڈ نیم ہو تو چیز لیتے ہیں ورنہ نہیں لیتے بالکل قیامت کے دن فرشتے متعین ہوں گے بندے کے عمل اللہ کے حدود پیش ہوں گے ہر ہر عمل پر اللہ کے فرشتے دیکھیں گے سنت کی مہر لگی ہے یہ نہیں جس پہ ٹھپا لگتا نظر آئے گا وہ عمل قبولیت کے لیے جائے جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ نہیں اور انسان کام صحیح طریقے سے بھی کرے یقون العمل حلال طیبا چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ طیب لا یک بلو اللہ تعالیٰ خود بھی طیب ہے اور کون سے عمل کو پسند کرتا ہے جو عمل طیب ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے ولامل صالح ایک جگہ فرمایا یا یو ہر رسول کلو ملت طیبات وملو صالح طیب چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو تبرانی شریف کی ایک روایت ہے بہت ہی عجیب سبحان اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تو فرمایا یا سعد اتب مت آما کا اپنے کھانے کو پاکیزہ کر یعنی تو وہی کھا جو پاکیزہ ہو تکن مستجاب بداوتی ایسا کرنے سے تو مستجاب الدعوات بن جائے گا تیری دعا اللہ کے ہاں سیدھی قبول اللہ ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا بیرون ملک میں مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا بڑا ذہین آئی کیو لیول بڑا اچھا اسکول کے اندر پوزیشن لینے والا بلکہ پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام پیش کیا گیا اتنا ذہین بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا ایک سال وہ ابتدائی قاعدہ ہی پڑھتا رہا قرآن پاک پر ہی نہیں پہنچا جب ہم نے جائزہ لیا سال کے بعد کہ کس بچے نے کتنا پڑھا تو وہاں آ کے ہماری سوئی بھی اٹک گئی کہ ایک سال ہو گیا اس بچے کو آئے ہوئے اور ابھی تک کس کا قرآن پاک ہی نہیں شروع ہوا استاد کو بلایا استاد نے کہا جناب میری محنت میں کوئی کمی نہیں میں اسے پڑھاتا ہوں چند سفے آگے جاتا ہوں یہ پیچھے سے بھول جاتا ہے پھر پیچھے سے میں کوئی دو درجن دفعہ تو اس کو شروع سے شروع کروا کے لے جا چکا ہوں آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ میں کیا کروں بچے کو بلایا بھئی معاملہ کیا بچے نے کہا جی کہ میری محنت میں کمی نہیں کلاس کے لڑکے بھی گواہی دیں گے استاد بھی گواہی دے گا میں آتا ہوں پورا ٹائم میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں اس کو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی میں چند سطح آگے جاتا ہوں پیچھے کی باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی اور میں نالائک نہیں ہوں میں ٹاپ کرنے والا بچہ ہوں پتہ نہیں اس زبان سے میری مناسبت نہیں ہو رہی یہ کیا وجہ ہے اب ہماری فکر کم ہونے کی جگہ اور بڑھ گئی کہ جب استاد بھی پڑھا رہا ہے شاگرد بھی پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن پاک کیوں نہیں بچہ پڑھ رہا ہم نے اس بچے کو الگ بلایا اور بلا کے اس سے تھوڑی دیر بات چیت کی اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالنے والے ہیں اس سے ایک کوشچن پوچھا کہ بچہ یہ بتاؤ تم کھاتے کیا ہو کون کون سی چیزیں تمہیں پسند ہیں اس نے کہا جی چکن نگٹس میکڈونلڈ کے بڑے اچھے لگتے ہیں اور فلاں پزا ہٹ کی چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور ابو فلاں چیز تھینکس گاڈ اٹس فرائیڈے وہاں سے لے کے آتے پتہ چلا کہ ان ڈاکٹر صاحب کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت تھی وہ سارا دن مریضوں دفتر میں لگے رہتے تھے حلال پاکیزہ کمائی شام کو بیوی بچوں کو لے جاتے اور اس طرح جو ملٹائی نیشنل قسم کے ریسٹورینٹ ہیں نا وہاں سے اپنی طرف سے چکن کی چیز لے لی فش کی بنی ہوئی چیز لے لی اس قسم کی چیزیں کھلاتے تھے پوٹیٹو چپس کھلا دیتے تھے مگر بنی ہوئی تو انہی کی اب ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ آخر مسئلہ کہاں تو ہم نے ایک ٹیچر پیرنٹ میٹنگ رکھی اس بچے کے والدین کو بلایا ہم نے ان سے ایک بات کی آپ اگر چاہتے ہیں بچہ قرآن پڑھے ہمارے ساتھ پرومس کریں کہ اس بچے کو آپ اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا کھلائیں ڈاکٹر صاحب کو کہا آپ کی بیوی مسلمان ہے نماز پڑھتی ہے اس کا پکا ہوا کھانا آپ اس کو کھلائیں تب ہم محنت کریں گے ورنہ ہماری محنت بھی ضائع اور اگر آپ باہر کھلانا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر جاتے ہوئے بچے کو لے جائیں ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی ہارڈ ہو گئے ہیں اس معاملے میں کہنے لگے نہیں حضرت ہم نے بچے کو پڑھانا تو ہے ہم باہر نہیں کھاتے گھر ہی کا کھانا کھائیں گے بچے کو والدین نے گھر کا کھانا کھلانا شروع کیا اور بچے نے ادھر سے قرآن پڑھنا شروع کیا ایک سال میں بچے نے پورا قرآن پاک مکمل پڑھ لیا انگریزی میں کہتے ہیں your health is what you eat کہ تمہاری صحت وہی ہوتی ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو روحانیت ہے اٹس وٹ یو ایٹ نمازوں کا نور تلاوت کا نور باہر سے کوئی مشتبہ چیز جا کے کھا لی سارا کا سارا ایک برابر آج کیوں انسانوں کے اندر روحانیت کی کمی ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اور ماشاء اللہ ہمیں شوق ہوتا ہے فلاں کارنر سے یہ کھائیں گے فلاں کارنر سے یہ کھائیں گے چیز تو آپ نے کھا لی لیکن اس مزے کے پیچھے جو آپ کا سب کچھ ضائع ہوا وہ کتنا نقصان تھا کوشش کریں گھر کا کھانا کھانے کی عادت بنائیں کچھ باہر سے لینا بھی ہے تو ایسی چیزیں جو پاکیزہ حلال مل سکتی ہیں وہ لا کے گھر کھائیں ورنہ فجر کی نماز گئی اب پوچھتے ہیں جی کیا کریں جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی بھئی آپ نے سوچا کہ آپ نے شام کو کھایا کیا تھا جب جسم میں حرام جائے گا تو انسان عمل کی توفیق سے محروم ہو جائے گا اور یہ الارم بھی لگا کے رکھتا ہوں سات بجے آنکھ کھلتی ہے جی تو ایک بڑی اہم بات اپنے من کے نور کی حفاظت کرنے کے لیے کہ انسان اپنے کھانے کو پاکیزہ حلال رکھے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے سعد اتب مت عما کا تو اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے تکن مستجاب بداوتی اللہ تعالیٰ تیری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما لے گے بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے تو یہ پہلی چیز کیا ہوئی جس کو کہا میزان للعمال فی ظاہر ظاہر میں عمل کی قبولیت کی کسوٹی اور میزان کرائٹیریا ایک اس کا باطن میں بھی ہے اس کو کہتے ہیں میزان للعمال فی باطنہا باطن میں انسان کے امال کی کسوٹی وہ کیا چیز ہے ابتغاء وجہ اللہ بالعمل کہ عمل کا اصل مقصود اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہو چنانچہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی ان عمل اعمال و اعمال کی صحت اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر تو نیت بھی ٹھیک ہو اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوگا سنیے قرآن عظیم الشان ایک جگہ فرمایا ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله حدیث مبارکہ میں ہے ان اللہ لا يقبل من العمل اللہ تعالی عمل قبول نہیں کرتے الا ما کان خالصا جو خالص ہو وب تو توج ہو اور عمل سے بندے کا مقصود اللہ کی رضا اور بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ منسر رہا آمل جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے عمل قبول ہو جائیں فل یوگ سے نیت اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لے بے شک اللہ تعالی بندے کو اجر دیتے ہیں اذا حسنت نیت ہو حتہ جب اس کی عمل کی نیت ٹھیک ہوتی ہے حتیٰ کے لکما بھی بیوی کے منہ میں ڈالے گا اللہ لکمے پر بھی اجر عطا فرما دے گا تو عمل کی قبولیت کی دو کسوٹیاں ایک ظاہر میں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ایک باطن میں کہ نیت اس کی خالصہ اور صحیحہ ہو یہ دو کسوٹیاں ہوئی تیسری بات علامت عمل کے قبول ہونے کی زیادت العمال و ترقی فی الاحوال کہ انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال میں اور احوال میں ترقی ہوتی ہے ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جاتی ہے دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے چنانچہ ایک کتاب ہے ایقاد الہمم احمد ابن عجیبا فرماتے ہیں من واجہ سمرت عمل ہی آجلا جس نے اپنی عبادت کا اجر جلدی پا لیا اجر سے مراد سمرا سے مراد روحانی سکون یعنی جس بندے کو عبادت کرتے ہوئے سکون ملا دل کو تسلی ہو گئی فہو دلیل وجود یہ دلیل ہے قیامت کے دن یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اب یہاں پر ایک کوشچن اور ریز ہوا کہ جی کیسے پتا چلے کہ ہمارے عمل کی وہ کیفیت ملی یا نہیں ملی چنانچہ سنیے فمن اللہ ام قبول اللہ لکھتے ہیں کہ نماز میں قبولیت کی علامت یہ ہے یش آر المسلی فیحا بلزت کہ نماز پڑھنے والا نماز کے دوران محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا جب یہ کیفیت ہو نا نماز کے دوران کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں وہ فرماتے ہیں یہ روحانی کیفیت اس بات کی دلیل کہ یہ نماز اللہ کے ہاں ومن علائم قبول اللہ مناسب الحج اگر کوئی آدمی حج پر گیا تو اس کے مناسب حج کی قبولیت کی علامت کیا ہے ان تک تعہو ان مشاغل دنیا و عموم میں کہ وہ جو حج کرنے میں اس کا ٹائم گزرتا ہے اس میں اللہ کی طرف اتنا دھیان کہ وہ بندہ دنیا کے حموم اور غموم سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے دماغ ادھر سے کٹ جاتا ہے ادھر انسان کا دل جڑ جاتا ہے ومن علائم قبول اللہ تلاوت القرآن اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کی کون سی کیفیت ہوگی کہ پتہ چلے تلاوت قبول فرماتی ہے یشارا انہوں ماسلم جاتے اللہ تلاوت کرتے ہوئے یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا اپنے مالک سے ہم کلامی کر رہا ہوں اور پھر فرماتے ہیں ومن علائم قبول اللہ ذکر ذاکرین ذکر کرنے والے جو ذاکرین ہیں ان کے ذکر کی قبولیت کی علامت کیا ان تم بے آسل یک زتا الا مراقبت اللہ فی قلوبہم ان کے قلوب میں بیداری آ جاتی ہے غراسل خشیت من اللہ فی نفوز اور ان کے میں اللہ کی خشیت آ جاتی تو اگر ان اعمال کو کرتے ہوئے یہ کیفیات مل رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل کہ یہ عمل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے گا چوتھی نشانی اعمال کی قبولیت کی المداومت علی العمل عمل پر مداومت مل جانا مستقل انسان پابندی کے ساتھ عمل کر رہا ہے حدیث پاک میں ہے احب العمال و محا و ان اللہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگرچہ وہ عمل تھوڑے ہو مثلا ایک انسان ہزار دفعہ درشیم نہیں پڑتا صرف ایک سو مرتبہ صبح یا شام پڑتا ہے اور پابندی سے پڑتا ہے یہ پابندی سے پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ کبھی نہ پڑھا اور کبھی ہزار مرتبہ پڑھ لیا مداو مت تسلسل کے ساتھ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد اے دوست تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے اگر قبول نہ ہوتی اللہ تجھے توفیق نہ دیتے آنے آدھے تو یہ جو ہے نا تحجد پہ مداؤنت مل جائے مستقل تحجد پڑھنے متواتر تحیت الوضو تحیت المسجد آنکھوں کا پرہیز یہ اعمال جو مستقل بندہ کرتا ہے یہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے اور اس کا ایک یہ بھی ماننا ہے کہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان اعمال کو پھر جاری کر دیتے ہیں وہ کیسے ذرا توجہ فرمائیے بات کو اب سمیٹنا چاہوں گا کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کا جب عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اللہ تعالی اس عمل کو آئندہ وقت میں جاری فرما دے وہ کیسے سنیے قرآن عظیم الشان سینا ابراہیم علیہ اصلاح اسلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند آ گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم ابراہیم تم پر سلامتی ہو ہمارے ہاں جیسے خوش ہو کے بچے کو کہتے ہیں نا بچے تمہاری عمر دراز ہو تم جیتے رہو بالکل اس کا عربی میں ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے اتنا خوش ہوئے فرمایا سلام علی ابراہیم ابراہیم تمہیں شاباش ہو ابراہیم تم جیتے رہو ابراہیم اللہ تم پر سلامتی ہو اب اللہ تعالیٰ کیا ہاں قربانی تو قبول ہو گئی لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب اس عمل کو آگے جاری کر رہے ہیں آئندہ امتوں میں فرمایا و ترکنا فل آخرین ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا سال میں ہم بھی عید دہا کے دن سینا ابراہیم علی اللہ کی سنت پر عمل کر کے اس عمل کو تازہ کرتے عمل کا جاری ہو جانا اور دیکھیے امام اعظم و علیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت نے ان کے کام کو کیا شان دی آج آپ مشرق مغرب کا سفر کر کے دیکھیں اہم فکر عمل آپ کو ملے گا پاکستان میں اسی پر عمل قریب کے ملک میں اسی پر عمل بنگلہ دیش میں اسی پر عمل اور آگے چلتے چلے جائیں ماورا نہر میں ازبکستان کزاکستان تاجکستان جتنے یہ ممالک ہیں سب میں فکنفی پھر چائنا میں آ جائیں تو چائنا میں کتائی کا علاقہ جہاں مسلمان ہیں وہاں فکر گہن پھر ترکی میں آ جائیں وہاں فکہ ہنفی شام میں آ جائیں فکہ ہنفی شان اللہ حیران ہوتے ہیں فقہ حنفی اور مزے کی بات سنیے کہ جن ملکوں میں فقہ حنفی نہیں ایسے بھی ممالک ہیں کہ جو عبادات تو امام مالک کی فقہ پر کرتے ہیں لیکن ان کی عدالتوں کا نظام اس کے فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوتے ہیں مجھے سوڈان کے ایک جج ملے سفر میں کہیں اکٹھے ہو گئے جہاز میں آپس میں بات چیت ہوتی رہی عالم تھے بہت بھلے آدمی تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں اعمال کس فک کے مطابق کرتے ہیں لوگ اس نے یہ بات کہی اس نے کہا کہ ہمارے ہاں عبادات تو ہم امام مالک کے مطابق کرتے ہیں لیکن عدالت کے جو فیصلے ہیں وہ ہم امام اور بنیفا کے قول پہ فتوا دیتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیوں کہ لگے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں اس وقت عدالتوں کے نظام کے مطابق فقہ ہنفی جتنی کامل ہے کوئی دوسری فقہ اس درجے پر اترتی نہیں تو مجھے یہ بات دل میں آئی کہ ممکن ہے کہ یہاں ایسا نہیں مصر جانا ہوا جامعہ الازہر کے استاد نے بتایا کہنے لگے کہ ہمارے ہاں عبادات امام شافعی کے مسلک پر ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں بھی عدالتوں کے فیصلے امام ابو حنیفہ کے مسلک پر یہ کیا ہے یہ قبولیت ہے اند اللہ چنانچہ ہارون رشید نے علماء کی ایک جماعت بھیجی دیوار چین کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں پہ ہے جو دیوار ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے تو وہ جب لوٹ کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے ہم جہاں جاتے تھے وہاں لوگوں کو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے پاتے تھے حکومتی وفد بعد میں جا رہا ہے میرا اللہ اپنے ایک نیک متقی پرہیزگار بندے کی محنت کو قبول کر کے ان سے پہلے وہاں پہنچا رہا ہے یہ قبولیت ہے اللہ کی دیکھیں حدیث مبارکہ کی کتابیں تو بہت ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف اللہ خیال ہاں آج کوئی نوجوان عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ بخاری شریف کو نہ پڑے قبولیت عند اللہ سبحان اللہ اسی طرح مدارس دنیا میں بہت ہیں لیکن دارم دیوبند اللہ رب العزت کے ہاں قبول دیکھیں کیا قبولیت اللہ نے دی سبحان اللہ آج اس دارلوم کے بل واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں میں اپنے دوستوں کو کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا کہ اس دین کی نسبت سے اللہ رب العزت نے شاید پچاس ملکوں سے زیادہ میں جانے کی توفیق دی افریقہ دیکھا امریکہ دیکھا مشرق دیکھی مغرب بہت جگہوں پہ اللہ نے توفیق دی ایسی جگہ بھی جانا ہوا سائبیریا برف ہی برف سفر کر رہے ہیں سڑک کے دونوں طرف برف ہے دو دو فٹ اونچی چنانچہ نماز پڑھنے تو برف کو کھود کر نیچے سے پانی نکالا اور اس سے پانی اس سے وضو کیا اور برف کے اوپر چادر بچھا کے نماز پڑھی اور وہ برف اتنی پکی تھی شیشہ تھی کہ ہم نے اپنے سفر کی دو رکت پڑی جب چادر اٹھائی تو گیلی نہیں ہوئی تھی برف پہ نماز پڑی چادر گیلی نہیں ہوئی اتنی ٹھنڈی تھی بلکہ اس جگہ بھی اللہ نے پہنچایا جہاں چھ مہینے دن اور چھ مہینے رات اس جگہ بھی اللہ نے پہنچایا جہاں برف اتنی کہ لوگوں کے گھر برف کے بنے ہوئے دیواریں برف کی چھت برف کی دروازے برف کے اور مزے کی بات کہ چار پائی برف کی اور اس سے مزے کی بات کہ جب وہ کھانا کھلانے کے لیے لاتے تھے تو ٹرے برف کی لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں صرف انجوائے کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس دین کی نسبت سے وہاں بھی پہنچاتے ایک ایسی جگہ بھی جانا ہوا جس کو اینڈ آف دی ورلڈ کہا گیا دنیا کا آخری کنارہ مجھے حیرت ہوئی تو میں نے پوچھا بھی اس کو کیوں دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو جی یہ گورنمنٹ نے بورڈ لگایا ہوا ہے پوری دنیا کے سائنسدان متفق ہیں کہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے وجہ بھی تو ہوگی کہنے لگے ہاں ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے لیے نیچے اترتا ہے اترتا ہے اترتا ہے اور پھر غروب ہونے کے بجائے دوبارہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پر رات نہیں ہے اس دن کئی لاکھ سیاح پوری دنیا سے اس دن وہاں پہنچے ہوتے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے اللہ کی شاہ تو ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے دین کی نسبت سے اتنی جگہوں پر جانے کی توفیق دی مگر ایک بات اس ممبر پر بیٹھے ہوئے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج دنیا میں جہاں بھی گیا وہاں اپنے سے پہلے دار دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی پرسند بل واسطہ یا بلا واسطہ دین کا کام کرتا ہوا وہاں نظر آیا یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے ہر پھول یہاں ایک شولہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل یہ خلوص ہوتا ہے تمہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے آج اللہ نے دیکھو اس کا فیض پوری دنیا کے اندر پہنچا پانچویں علامت اتقوا کہ انسان احتیاط کے ساتھ عمل کرے کئی مرتبہ ہم ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں نا کہ جہاں طبیعت سوچتی ہے یہ کروں یا یہ کروں مشتبہ معاملہ اس میں اس کو چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ اس کو تکوا کہتے ہیں آپ نے تکوا کا اگر مطلب سمجھنا ہو نا آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں to be on the safe side کیا کہتے ہیں ٹو بی آن دی انسان to be on the safe side رہ کر شریعت پر عمل کرے آپ کہتے ہیں نا جی اور جی فلائٹ پانچ بجے ہے اور مجھے تو چار بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے مگر to be on the safe side میں پونے چار پہنچ جاؤں گا دیکھا آپ نے احتیاط برتی نا بیوی کو کہتے ہیں میں نے تو دس بندوں کو ہے دعوت دی مگر to be on the safe side آپ پندرہ کا کھانا بنا دینا احتیاط جس طرح دنیا میں ہم ان کاموں میں احتیاط کرتے ہیں شریعت پر عمل کے معاملے میں جو بندہ احتیاط کرتا ہے اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یتقبل اللہ من المتقی اللہ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول فرما دیتا ہے تو یہ پانچ علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا عمل قبول ہوا یا نہ ہوا لیکن اب ذرا ایک بات اور آگے کی سن لیجئے وہ یہ کہ یہ قبولیت کا غم مومن کے دل سے زندگی بھر جاتا نہیں ہے کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ وہ پاؤں پسار کے سو جائے جی اب سب قبول نہیں در لگا رہتا ہے غم لگا رہتا ہے دل کے اندر فکر ہوتی ہے اور یہ فکر ہم جیسے گناگاروں کو ہی نہیں ہوتی یہ اولیاء کو اور انبیاء کو بھی فکر ہوتی ہے اللہ اکبر توجہ فرمائیے انبیاء کو فکر ہوتی ہے جی ہاں سنیے ذرا بات کو سمیٹیں ابتحال الانبیاء المبیا قبول انبیاء کا اللہ کے سامنے گریا داری کرنا اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر یا اللہ معصوم ہستیاں اللہ اکبر وہ بھی ڈرتے تھے وہ بھی روتے تھے اللہ قبول کر لے سنیے قرآن عظیم شان اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم القوا الْقَوَائِدَ مِنَ و اسماعیل رَبَّنَا تَقَبَّلْ تک ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں جب مسجد بنائی تو پہلی دعا کیا مانگی ربنا اللہ قبول کرے ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ سے زاری کر رہے ہیں دعا مانگی رب جالنی مقیم سلاتی و من رب ربنا و تقبل انبیاء کے بھی دل گڑ گڑاتے رہتے کانپتے رہتے تھے رب بنا و تقبل دعا اللہ دعا کو قبول فرما لی چلیں نیک عورت کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں عمران علیہ السلام کی اہلیہ حاملہ ہیں امید سے ہیں چاہتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے نیک بنے تو بچہ پیدا نہیں ہوا ماں کے بطن میں ہے اور ماں کو فکر لگی ہوئی ہے اور ماں اللہ کے حضور کیا دعا مانگتی ہے رب انی نظر تو لکا معافی بتنی محررن فتقبل دیکھا تقبل کر یہ غم ہے یہ ایک دل کے اندر حزن ہوتا ہے ہر وقت کا کہ جو کر رہے ہیں مولا قبول کر آئیے اللہ کے پہلے وسلم کا تعلیمات دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فبا کے وقت دعا مانگتے تھے بسم اللہ اللہ تقبل من محمد و من امت محمد اللہ اس جانور کی قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما لی ابن عباس عباسانوں کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب آئینی و تقبل توبتی و عجب دعوتی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسلو کا علم و عملا متقبلا سلمہ سلم کی ایک روایت ہے نبی اسلام نے فرمایا اللہ تقبل حسناتی اللہ میرے نیک عملوں کو قبول فرما لے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں گویا امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے تم نے اللہ پہ احسان چڑھا دیا نہیں دعا مانگو اللہ اس کو قبول کر لے ابن باس لانور کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ علیہ السلام افطار کے وقت دعا مانگتے اللہ رزقی کا افطر تو فتح ابل منی اللہ مجھ سے قبول کر لیجیے تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے اب یہاں پر ایک ذرا بات وضاحت طلب ہے کہ آخر اتنا ڈرنے کی وجہ کیا تھی اتنا ڈرنے کی بات سن رہے ہیں نا توجہ سے امید ہے آپ حضرات ساتھ دیں گے اور اب بات کا نچوڑ جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے آخر اتنے خوف کی وجہ کیا تھی سنیے خوف کی وجہ ٹھیک ہے اللہ تعالی رحیم بھی ہے کریم بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے رعوف بھی ہے سب صفاتیں مگر ایک صفت اللہ کی اور بھی ہے پتہ کیا اللہ تعالی بے نیاز بھی ہے وہ جو اس کی بے نیازی ہے نا وہ رلاتی ہے کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے جب یہ سنتے ہیں نا کہ وہ بے نیاز ہے دل ڈرتا ہے اللہ تو اگر بے نیاد ہے تو پھر ہمارے عمل کی قبولیت کا کیا یہ چیز تھی جو گڑ گڑاتے تھے اور اہل اللہ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اللہ کی بے نیازی رلا اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں سنیے قرآن عظیم شان اللہ فرماتے ہیں جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جو امیدیں ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ قرآن مجید ایک جگہ فرمایا آفا امین مکر اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو گئے یا امن و مکر اللہ القوم القافر اللہ کی تدبیر سے مطمئن نہیں ہو سکتا مگر وہی جو کافر ہوتا جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے این کی بنسی نہیں بجا سکتا کہ اب اللہ کے لیے لازم کہ مجھے جنت بھیجے موت تک یہ غم ساتھ چلتا ہے آخر وقت یہ وجہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام کی رومان فیض ترجمان سے جنت کی بشارتیں پا چکے تھے پھر بھی ڈرتے تھے حدیث پاک میں ہے سیداشت صدیقہ رضی اللہ تعالی نا حبیب حبیب رب العالمین رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ایک آیت سامنے آ گئی رونے لگ گئی کیا آیت تھی و بدالحم من اللہ معلوم یقون و یک اور ان کو قیامت کے دن ایک ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے یہ آیت پڑھی پوری رات روتی رہی کہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آئے یہ جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور یہ بندے کو رلا کے رکھ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں سنیے قرآن سبحان اللہ فرماتے ہیں اللہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں کیوں فرمایا انجو کو ہوتا ہے ہم نے اللہ کی طرف لوٹنے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس لیے فرمایا یا انسان کا دن الا رب کا دن کی تجھے درجے چڑھنے ہیں اور ایک دن تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا یہ جو پیشی کا احساس ہوتا ہے یہ رلا کے رکھ دیتا راتوں کی نیند چلی جاتی ہے انسان کرتا بھی ہے اور اوپر سے ڈرتا بھی کہ پتہ نہیں میرا ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ کیا ہو اب اللہ کی بے نیازی کی بات سننی ہے حدیث بات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا تین سو سال عبادت کی ہماری تو زندگی آج پچاس سال کم و بیش اس نے کتنی عبادت کی تین سو سال عبادت کی حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بندے کے درجے پر پہنچ گیا جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی اتنے بڑے درجے پہ پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کے کیا ہوا ایک غلطی کر بیٹھا اللہ فرماتی و لوشی لرفا نہ ہو ولا کن نہ تو پھر اللہ نے کیا کیا فرمایا ماسل ہو کماسل جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں تو دل بند ہونے لگتا ہے اللہ اس بندے نے تین سو سال تو آپ کی عبادت کی نا تین سو سال تو سر جھکاتا رہا نا اور تین سو سال سر جھکانے کے بعد آپ نے قرآن مجید میں فرمایا فماسل حکماسل کل اس کی مثال کتے کی مانی اللہ دل کپتا ہے ڈرتا ہے حضرت شیخل علی نے عبداللہ عسی کا واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ حافظ الحدیث تھے ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں حافظ قرآن تھے لاکھوں طلباء کے استاد تھے ہوا کیا ایک بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں سلیم کے نشان بنے دیکھے عیسائیوں کی بستی تھی تو دل میں سوچا یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اس بات پر صرف پکڑ ہو گئی اچھا تم اگر ہدایت پر ہو تو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے یا میرے فضل کا کمال ہے اتنی سی بات پر پکڑ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں نہ کیا تھا کیا ہوا صرف اتنی سی بات دل میں آئی کتنے بیوقوف لوگ ہیں اچھا اسے تم اپنی عقل کی طرح منسوخ کر رہے ہو تمہارا ایمان تو ہمارے فضل کی وجہ سے تھا تمہیں تو ہماری طرف منسوب کرنی چاہیے تھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے سے جو کیفیات تھی وہ نکال آگے گئے اردو کے لیے تو کنویں کے اوپر پانی بھرنے والی کچھ لڑکیاں تھیں کسی ایک پر نظر پڑی ایسی اس کی خواہش دل میں جم گئی کہ اپنے شاگردوں کو کہا تم جاؤ میں اب جاؤں گا اور اس کے والد سے بات کر کے اس سے شادی کروں گا اس کے عیسائی باپ کے پاس گئے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو اس نے کہا میں کر دوں گا مگر مجھے آپ سے اجنبیت ہے ہمارے پاس رہو کچھ موانست ہو تم ہمیں جانو ہم تمہیں جانے ایک دو سال رہو یا کہنے لگے ٹھیک اس نے کہا شرط یہ ہے کہ یہاں رہو گے تو ہمارے کام کرنے پڑیں گے ہاں ہاں میں کام کروں گا کیا کام کرنا ہمارے سوروں کا ریوڑ ہے وہ تم چرایا کرو گے قبول کر لیا روزانہ سوروں کو لے کے نکلتے چرانے کے لیے اللہ نے اپنی شان دکھا دی تم ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے میری رحمت کی نظر ہٹے تو تم سوروں کو چرا دیتے ایک سال کے بعد شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس واپس گئے وہ جانتے تھے کہ میرے شیخ متقی ہیں نیک ہیں ایک کیفیت میں گرفتار گئے اللہ کی رحمت ہوگی انجام پوچھا لوگوں سے جی وہ کہاں ہیں عبداللہ عبداللہ انہوں نے کہا جنگل میں جاؤ سور چلا رہے ہوں گے کہتے ہیں جنگل میں جا کے دیکھا تو جس کپڑوں میں اثا کو لے کے وہ ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا آج انہی لباس کتا میں وہ سوروں کو چرا رہے شبلی رحمت اللہ قریب ہوئے آپ تو حافظ قرآن تھے قرآن یاد ہے کہنے لگے بھول گیا کوئی آیت یاد ہے کہنے لگے ہاں ایک آیت یاد آتی ہے کون سی آیت کہنے لگے آیت یاد آتی ہے میںکر میں جسے اللہ دلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی سارا قرآن بھول گئے بس تیسری بات یاد حضرت آف حدیث کے حافظ تھے حدیث یاد بھول گیا کوئی ایک حدیث یاد ہو ہاں ایک حدیث یاد ہے کون سی ہو فخت جو دین کو بدل لے اس کو قتل کر دینا چاہیے باقی سب بھول گئے اس پر شبلی رحمت اللہ علیہ بھی روئے پھر عبداللہ ان نصیر رحمت اللہ علیہ بھی روئے اور روتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی اللہ میں آپ سے یہ توقع تو نہیں کرتا تھا میں یہ توقع تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا ان کا رونا اللہ کو پسند آ گیا اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ہدایت تھا کون جانتا ہے کون سی ابتلا انتظار میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھر اللہ کے سامنے ہمیں رونا پڑے گا اللہ سے مانگنا پڑے گا کیا پتا اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو اور ہمارا حال تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امال سستی والے آج کیے کل نہیں کیے کل کیے پرسوں نہیں کیے حالت ہم اپنی دیکھیں تو وہ اس قابل تو نہیں نا کہ اللہ کے حضور عمل پیش کیے جا سکے ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت سامنے آئی بات پرسنل سی ہے مگر فائدے کی خاطر کر رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا کا تحقیق ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے تم عقل نہیں رکھتے تو دل میں سوچ آئی کہ ہمارا ذکر اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کا بھی کہیں ذکر ہوگا تو پورے قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھا ایک ایک آیت پہ سوچیں کہ میرے حال کے ساتھ فٹ کیا ہوتی ہے اور واقعی ایک آیت مل گئی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو بالکل سو فیصد اپنی حالت پر منتبک ہوتی نظر آتی اور وہ آیت پتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک غلام کا تذکرہ فرماتے ہیں فرماتے اب دم مملو کا لا یک در والا شی اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایک غلام کی پاس کچھ نہیں تھا لا یک در والا شی کسی کام کی قدرت نہیں تھی وہ کل نالا لا مولا اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا لا جہاں کہیں جاتا تھا کہیں سے خیر نہیں لے کے آتا آج ہم اگر اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ دیکھیں تو بالکل ہماری مثال یہی وہ کل نلا مولا اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین پہ بوجھ بنے پھرتے اللہ نے فرمایا سنفر کلام میری زمین کے بوجھو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے نمٹیں گے تمہارے ساتھ تم میری زمین پہ بوجھ بنے پھر اللہ کوئی عمل نظر ایسا نہیں آتا کہ جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو تو ہمارے پاس تو سوائے آجزی اور زاری کے اور کچھ ہے ہی ہمارا معاملہ وہی ہے کہنے والے نے کہا تھا ایک خامن اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوا اور ڈانٹا اس کو کہنے لگا نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ تعلیم ہے نہ اچھے گھرانے کی ہو نہ یہ ہے کچھ بھی نہیں تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس جب اتنا زبردست اس نے ڈانٹا تو بیوی نے آگے سے جواب دیا نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی اوگنہار کہتے کہتے کسی کام کا نہ ہو جو بند نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی خامد کو پیار آ گیا نہیں کوئی اوقات دی جہو جہی بھی ہاں میں ہاں سر اے میرے مولا عمل کوئی پاس نہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو خالی ہے بس اتنی سی بات ہے میرے مولا جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں آپ کا کلمہ پڑا آپ کی رحمت سے وحدانیت کی گواہی دی اللہ بندے تو آپ کے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 کی نظر سے دیکھ لیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں ایک مرتبہ ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کی ایک رحمت کی نظر پر موقوف ہے ایک مرتبہ اللہ نے پیار سے دیکھ لیا ہماری کشتی کنارے لگی بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا اے اللہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا اے اللہ پیار سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے میرے مولا ہماری بگڑی بن جائے گی لہذا آج کے بعد اپنی دع میں اس دعا کو شامل کر لیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آئے اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو ساری دعاؤں کا نچوڑ پر یہ دعا ضرور مانگا کرے میرے مولا بس ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عمل قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرمائے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے وہ آخر ان الحمد رب العالمين والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست الى قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقشبندی ریکارڈنگس فلو قدر او کدر تو الل اتیا نل بدھ او مشین الرفی الر